ابا کا نام ضروری ہوتا ہے جب جسمانی ابا کا نام ضروری ہوتا ہے تو روحانی ابا کا نام بھی ضروری ہے تاکہ شجرہ نصب قائم رہے پتہ رہے کہ ہم کس کے غلام ہیں حضرت والا خود ببانگ دہل فرماتے تھے اور یہ تو حضرت والا کا عز و انکسار بھی تھا اس میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرے پاس میرے بزرگوں کی وراثت بہت ہے میرے بڑوں کی میرے باپ دادا کی وراثت بہت ہے اور خود حضرت مولانا شاہ ابرا رخ صاحب رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعض بعض شاگرد اپنے اساتذہ سے آگے نکل گئے اور بعض مرید اپنے مشائق سے آگے نکل گئے اور پھر پھر ہم جیسے کور چشموں کے لیے اشارہ کر کے بتا بھی دیا جیسے یہ ہیں حضرت والا کی طرف کوئی یہ سمجھے نہیں اس بات سے پھر حضرت والا مثال دیتے تھے کہ جس طرح مرغی کے نیچے انڈے رکھتے ہیں تو انڈے اکثر تو مرغی کے ہوتے ہیں بعض بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے جاتے ہیں تو بطخ کا انڈا بھی مرغی کی گرمی سے اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو بطخ کے بچے نکلتے ہیں اور وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے اور مرغی صاحبہ دیکھ رہی ہوتی کہ ہمیں تو تیرنا نصیب نہیں ہے یہ پانی میں تیر بھی رہا ہے تو اس لیے ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی حضرت والا نے بھی کبھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جب کسی نے کہا کہ آپ کے بیان میں تو بہت مزہ آتا ہے عشق و مستی ہوتی ہے اور آپ کے شیخ کا بیان بالکل شریعت و سنت کے لیے بالکل جیسے اور بالکل اس میں ایسی عشق و مستی کی بات نہیں ہوتی اصول اور قواعد کی بات ہوتی حضرت والا نے فرمایا کہ روشنی تو وہیں سے آ رہی ہے روشنی تو پاور ہاؤس ہی سے آتی ہے لیکن میرے میرا بلب ہرا ہے لہٰذا میرے بلب میں آ کر روشنی ہری ہو جاتی ہے یعنی مزاج مزاج مزاج میں فرق ہوتا ہے ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے رنگت الگ ہوتی ہے سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی پیر کے دو مرید تھے حضرت حکیم الامت کے ایک کا نام وحاق اور ایک کا نام بکا حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کی زیارت تو الحمد للہ اس خادم میں غلام نے بھی کیے حضرت والا کے پاس تشریف لاتے تھے وہ روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے بیٹھے ہوئے بیان بھی نہیں کرتے تھے اسی پر حضرت والا کا یہ شعر تھا کہ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے اور ایک زحاق تھے وہ ہنستے رہتے تھے حضرت والا نے ان کی زیارت کی حضرت نے فرمایا کہ وہ بزرگ ہنس رہے تھے تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنے شیخ حضرت پور پوری سے پوچھا کہ یہ بزرگ جگہ بے جگہ ہنس رہے تھے کون تھے فرمایا تم جانتے نہیں یہ زحاق ہیں جن کا نام حضرت کی ممبت نے زحاق رکھا تھا بہت زیادہ ہنسنے والا تو مزاج ہے ایک ہی شیخ کے دونوں مرید ہیں ایک پر ایک پر خوف اور کا غلبہ ہے ایک پر شوق اور ہنسنے کا غلبہ ہے تو اس لیے جس کو جس سے مناسبت ہو اس کو چاہیے وہ وہاں چلا جائے بجائے اس کے کہ تنقید کرے کہ وہاں تو ہنسنا ہنسانا بہت ہوتا ہے اور کہیں پر رونا رولانا بہت ہوتا ہے جس کو جس سے مناسبت ہو اس اس سے تعلق قائم کر لے کسی کی طبیعت میں آہو گزاری گریا زاری زیادہ ہوتا ہے عشق باری اور کسی کی طبیعت میں ہنسنا بولنا معرومی رحم اللہ تعالیٰ کا مزاج بھی لیکن اسی طرح ہے ہیں گھر انارے می خورت خندہ بخر جب انار خریدو تو ہنستا ہوا خریدو اس کے دانت کھلے ہوئے نظر آ رہے ہوں اندر سے یہ اس کے مٹھاس کی علامت ہے اپنے مٹھاس کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا ہے تو انار خریدو تو ہنستا ہوا اسی لیے یہ اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ شیخ ہنستا ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن روتا ہوا ہو کسی کا مزاج اسی طرح ہو تو ٹھیک ہے وہ رونے والا شیخ بھی منا لے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں اللہ والے غلب حال میں کم ہوتے ہیں اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھے غلب حال سے زیادہ غالب الحال رہنا پسند ہے مغلوب الحال ہو جانا کمال نہیں ہے غالب الحال رہنا کمال ہے مغلوب الحال ہونا کیا کمال ہے مغلوب الحال ہو کے جو آدمی کر رہا ہے اس میں اجر بھی کم ہے اور جو آدمی بتکلف کر رہا ہے اس میں اجر بھی زیادہ ہے اجر بھی زیادہ جنت میں بھی ذکر ہوگا سانس کے ذریعے ذکر ہوگا کہ اجر ملے گا کیونکہ کوئی اختیار سے نہیں ہو رہا ہوگا اجر بھی نہیں ملے گا لہذا اختیار سے جو کام ہوتا ہے اسی لیے مشقت جب ہو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے وقت نہیں مل رہا ہے اسی کام کاج کے دوران بھی کر لے حضرت مولانا یوسف الجانی شہید رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کرنا جائز ہے ناپاکی کی حالت میں تلاوت جائز نہیں ہے لیکن درود شریف اور کلم طیبہ کا پڑھنا بھی جائز ہے اس لیے عورتوں کو مرد تو اللہ کا شکر ہے ناپاک نہیں رہتے خاص طور پہ جو نمازی ہیں ورنہ ایسا بھی طبقہ ہے جو اس کا خیال بھی نہیں کرتا ایسے اٹھ کے دکان اور دفتر چلا آیا ان کو سمجھانا چاہیے لیکن یہاں تو اللہ کا شکر ہے یہ ایسے لوگ ہیں اس لیے عورتوں کے لیے خاص کر جو ہے ایسے دنوں میں بھی ایسے ایام میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ نہ دیں تھوڑی دیر ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں الگ بیٹھ کر الگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تاکہ تعلق مع اللہ قائم رہے اور اور ہمیں بھی چاہیے وقفے وقفے سے حضرت والا فرماتے تھے وقفے وقفے سے آہ کی آواز وقفے وقفے سے آہ کی آواز آتش دل کی ترجمانی ہے دل کے اندر جو آگ لگی ہے یہ اس کی ترجمانی ہے اللہ والے وقفے وقفے سے اپنے محبوب کا نام لیتے ہیں یا ربی معاف فرما دیجئے دیکھو یہ دروازہ کھولو چلو بھائی اس کو سناؤ پھر یہ رہ جائے گا ابھی ابھی کچھ تک سیٹنگ چل رہی ہے تمہاری تو پہلے کرنا چاہیے اچھا کوئی بات نہیں مسئلہ ہو گیا تو یہاں آپ پہ توجہ دو جو حاضر ہیں وہ یہ یہ لے لو ہمارے شارف بھائی کے صاحب زادے ہیں حسان حافظ حسان صاحب ان کے لیے بندے نے پچھلے دنوں اشار کہے تھے ان کی حفظ قرآن کی تکمیل پر وہ انشاءاللہ سنائیں گے مولوی سلمان شیخ تو پرانے پرانے جی ابھی یعنی کہ پندرہ دن پہلے حسن ازل کے فیض سے حسان ہو گئے حسن ازل کے فیض سے حسان ہو گئے حسان آج حافظ قرآن ہو گئے حسن ازل کے فیض سے حسان ہو گئے حسان آج حافظ قرآن ہو گئے حاصل ہوئی فضیلت اشراف امتی کتنے بلند مرتبہ انسان ہو گئے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل کہ میرے امت کے بڑے لوگ جن کو آج ہم نے زبان اپنی اس میں عرف میں کہتے ہیں نا بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں تاجر قسم کے اور دنیاوی تو تو آپ نے فرمایا میری امت کے جو بڑے لوگ ہیں وہ حملۃ القرآن وہ قرآن کے حفاظ قرآن کے اٹھانے والے اور اصحاب اللیل اور راتوں کو جاگنے والے ہیں حاصل ہوئی فضیلت اشراف امتی کتنے بلند مرتبہ انسان ہو گئے حاصل ہوئی فضیلت اشراف امتی کتنے بلند مرتبہ انسان ہو گئے حفظ کلام پاک کا اعجاز دیکھیے دین محمدی کے نگہبان ہو گئی حفظ کلام پاک کا اعجاز دیکھیے دین محمدی کے نگہ بان ہو گئے صد شکر خاندان کے افراد کے لیے فلدی بری کے راستے آسان ہو گئے سد شکر خاندان کے افراد کے لیے فلدی بری کے راستے آسان ہو گئے شارق شفیع آپ کی توقیر بڑھ گئی شارق شفیع آپ کی توقیر بڑھ گئی محشر میں سرخ روئی کے سامان ہو محشر میں سرخ میں کے سامان ہو گئے ہاں اخروی حیات میں ہوں گے وہ زندہ باد جو نیک بخت دین پہ قربان ہو گئے ہاں اخروی حیات میں ہوں گے وہ زندہ باد جو نیک بخت دین پہ قربان ہو گئے پیغام کا پیغام کر دیگار کے ناشر جہان میں کردگار پیغام کردگار کے ناشر جہان میں عالم روزگار سے انجان ہو گئے پیغام کردگار کے ناشر جہان میں عالم روزگار سے انجان ہو گئے معصوم طفل دولة تحفیظ کا شرف سن کر ضعیف لوگ بھی حیران ہو گئے معصوم معصوم طفل دولت تحفیظ کا شرف سن کر ضعیف لوگ بھی حیران ہو گئے حسن ازل کے فیض سے حسان ہو گئے حسان آج حافظ قرآن ہو گئے حسان آج حافظ قرآن ہو گئے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے حضرت دامود نے فرمایا تھا مولانا ابراہیم صاحب نے جو حفظ کیا تھا حضرت والا کی یہ تمنا تھی کہ میرا پوتا میرے سامنے جمعے کی نماز پڑھائے اور الحمد وہ تمنا حضرت والا کی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی لیکن جب حفظ قرآن ہوا تھا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامد الختم کا تو حضرت مولانا مدر صاحب دامد الختم نے فرمایا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا مجھے محسوس ہوا اس دن کہ جیسے ساری دنیا کی دولت مجھے مل گئی یہ خوشی ہونی چاہیے کیونکہ یہی چیزیں کام آئیں گی ورنہ دنیا کی ڈگریاں ساری رکھی رہ جائیں گی تھوڑا سا قریب آ جائی جگہ بہت ہے مل مل کے بیٹھی تو اس لیے اگر اللہ تعالی نے جو اولاد دی ہے اس میں سے اگر دو تین ہے تو ایک کو کم از کم حافظ قرآن بنا دینا چاہیے اور پوری توجہ اور دو تین میں سے جو بہترین ہے دو تین میں سے جو بہترین ہے ذہین ہے فتین ہے اس کو بنانا چاہیے جو کند ذہن ہے جو کہیں نہ چل سکے اس کو قاری صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں اب آپ کا کام ہے آپ جانے آپ کا کام جانے چمڑی چاہیے دمڑی چمڑی آپ کی دمڑی ہماری پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا یہ اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے ایسا بچہ پیش کیا جائے اللہ کے راستے میں اچھی قربانی پیش کرنی چاہیے تو انشاءاللہ اور جو سمجھتے ہیں یہ پڑھ لے گا دین تو کھائے گا کہاں سے حضرت شیخ پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا حضرت والا پہ بھی اعتراض کیا تمام بزرگوں کی آپ بیتی پڑھیے ان کے حالات پڑھیے پھر پتہ چلے گا کہ جو لوگ دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرتے ہیں حضرت مولانا ابرال صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے والد نے بھی یہ فرمایا کہ میرے چار بیٹے ہیں میرا سب سے میری سب سے زیادہ خدمت مولوی ابرار کرتے ہیں ایک وکیل ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک اور ایل ایل بی ہے اور اس طرح لیکن میری خدمت اگر میں ایل ایل بی بیٹے سے کہتا ہوں پانی پلاؤ تو وہ کہتا او رمضان کو جو بھی خادم تھا پانی لے کے آؤ ابا کو پانی پلاؤ اور اور مولوی ابرار کے سامنے سے ارادہ بھی کر لوں پانی پینے کا تو خود اٹھا کے لے کے آتے ہیں پانی دین یہ سکھاتا ہے والدین کی خدمت خود کرنا نوکر سے کروانا کافی نہیں ہے خود خدمت کرنا تو اور تین تینوں بھائیوں کی پہچان مولانا سے تھی تینوں بھائی بڑے بڑے عہدے پہ بھی تھے بڑے بڑے یعنی کہ ماشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے جس کو کہا جاتا ہے بڑے لوگ لیکن پہچان مولانا سے تھی اس وجہ سے عزت تھی کہ مولانا ابرار صاحب کے بھائی ہیں حضرت تھانوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے جب نوکری میں مدرسے میں لگا مدرسے میں لگا تو میری تنخواہ پچیس روپے تھی اس زمانے میں پچیس روپے ایک اچھی تنخواہ تھی حضرت حکیم الامت نوجوان تھے اس کتنے سو سال تقریباً تقریباً اسی سال ہو گئے تو پچیس روپے تنخواہ تھی لیکن فرمایا بھائی جب میرے لگے نوکری پر انگریزی پڑھ کے تو ان کی تنخواہ بیس روپے تھی مولوی یہاں بھی آگے رہا اور فرمایا کہ مجھے کبھی بھی یہ یہ حسرت نہیں ہوئی خیال بھی نہیں آیا وسوسا کہ میں نے انگریزی کیوں نہیں پڑھی اور بھائی اکبر علی کو بے شمار مرتبہ یہ حسرت رہتی کہ کاش میں بھی انگریزی پڑھ لیتا میں بھی عربی پڑھ لیتا اور درس نظامی پڑھ لیتا لہذا یہ چیزیں بعد میں جا کے پتہ چلتی ہیں پہلے اور لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کا مقصود نیت درست ہو اور تقوا کا اہتمام ہو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے اللہ تعالیٰ ضائع کر دے ایسا نہیں ہو سکتا جنہوں نے خاص طور پہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں علم کے ساتھ عمل کا جوڑ رہا ہے اور عشق کا جوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے رس گلہ اصل میں گولے رس تھا رس گلہ اصل میں گولے رس تھا رس گلا جب بنتا ہے جب گلا رس میں ڈوب جاتا ہے علم جب عمل سے مل جاتا ہے مقرون بالعمل ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اور دام بدل جاتا ہے نام بدل جاتا ہے کام بدل جاتا ہے حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے حضرت پھول پوری رام اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں دکھایا کہ دیکھو یہ یہ تل ہے اور تل کو اتنا رگڑا گیا تھا کہ اس کے بھوسی بھوسی چھڑا دی گئی تھی بھوسی چھڑا دی دل کی تل کے اندر سے تل کا تیل نظر آ رہا تھا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا تھا اور ساتھ ہی گلاب بھی رکھا تھا حضرت مولانا ابرار صاحب یا حضرت پھول پوری رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ گلاب میں اب اس کو بسائیں گے اب اس کا تیل ایسے نکالیں گلاب میں بسا کے تاکہ یہ عرق گلاب بن جائے تو ایک طرف اس کی بھوسی چھوڑا کے مجاہدہ بھی کرایا گیا دوسری طرف گلاب کی صحبت بھی ضروری ہے اگر صرف مجاہدہ کام کرے گا تو تلی کا تیل رہے گا تیل جو ہے تل کا رہے گا اور سستے داموں بکے گا اور عرق گلاب بن جائے گا تو مہنگے داموں بکے گا نام بدل گیا کام بدل گیا دام بدل گیا لیکن اس کے لیے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں شیخ کے ساتھ ہیں رہتے ہیں ساتھ ساتھ مگر ساتھ نہیں ہیں شیخ کباب شوق سے کھاتا ہے تو مریض صاحب بھی شوق سے کباب کھا رہے ہیں خون تمنا کرنا بھی سیکھے حضرت والا فرماتے تھے خون تمنا کرنا بھی سیکھو ہمارے ساتھ رہ کے اور درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم ساتھ رہنے سے ہوتا ہے صرف بیان سننے سے بھی نہیں ہوتا صرف بیان سننے سے بھی نہیں ہوتا بلکہ کچھ عرصے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو آدمی ہر جگہ ہر جگہ جب رہتا ہے سفر میں حضر میں پھر پتا چلتا ہے کہ ان حضرات کے معمولات کیا ہیں اور درد دل کیا چیز ہے ورنہ بیان میں تو بہت سی باتیں ہوتی لیکن جب آدمی ان کو قریب سے دیکھتا ہے جیسا خواجہ صاحب فرماتے آئیے بیٹی اوپر بیٹھ جائیے خواجہ صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی بغیر قربت کے محبت ایک لفظ ہے محبت حضرت نے فرمایا میں تمام قاریوں کو چیلنج کرتا ہوں جامعہ شرفیہ کے مدرسے میں بیان تھا تمام قرہ اکرام کو چیلنج کرتا ہوں بغیر دونوں ہوٹ ملائے ہوئے محبت کا لفظ نکال دیں نہیں نکل سکتا محبت کا لفظ ہی وصل چاہتا ہے پھر ہم محبت بغیر وصل اور وصل کے کیسے مل سکتے اللہ والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا پھر اس کے بعد یہ محبت کا مزہ ملے گا اسی لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے حضرت میر صاحب اس بات کو فرماتے ہیں کہ جس کو یہ چیز حاصل نہ ہو اب دیکھیے شیر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شعر مولانا رومی کا ہے تو کوئی اس کو انکار نہ کر سکے کھٹک بھی پیدا نہ ہو کہ از لب لب نادیدہ نادیدہ بوسا بوسا رسید رسید از من گویم روح لذت چشید کس کا شعر ہے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کا شعر ہے اسی لیے حضرت بنوری رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کے کلام میں اور مولانا رومی کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک شعر پڑھا الحمد للہ حضرت والا کا شیر پڑھا اور یوں فرمایا شعر پڑھتے ہوئے مفتی صاحب کی عادت تھی کما قالا عارف رومی جس طرح عارف رومی فرماتے ہیں رحم اللہ تعالی اور پھر شیر حضرت والا کا پڑھا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شعر رومی کا ہے بعد میں کسی نے حضرت والا سے بتایا کہ مفتی صاحب نے اس شعر کو مون رومی کی طرف منسوب کیا ہے پھر حضرت والا نے جب مفتی صاحب کو بتایا تو بہت خوش بھی ہوئے حیران بھی ہوئے میں تو اس کو رومی کا شعر سمجھتا تھا تو حضرت میر صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو یہ چیز حاصل نہ ہو وہ بیان کیسے کر سکتا ہے از لبے نادیدہ صد بوسا رسید اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں یہ صرف بیان بازی نہیں ہے میرے بھائی یہ دل کا حال ہے ایک اللہ والے کا دل کے ایک اللہ والے کے دل کا حال ہے از لبے نادیدہ صد بوسا رسید وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے اس سے ایک دو چار نہیں سینکڑوں بوسے مجھے نصیب ہوتے ہیں روزانہ من چگویم روح چے لذت چشید میں نہیں کہہ سکتا کہ میری روح کیا لذت اس سے حاصل کرتی ہے بتا بھی نہیں سکتا میں یہ لذت لذت بتایا نہیں جا سکتا عام عشق مجاز کے چکر میں لوگ کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں کچھ تو ملتا ہے حضرت حکیم علمت فرماتے ہیں کان کی ہر چیز کی غذا اس کی اپنی غذا ہوتی ہے پیٹ کی غذا کھانا پینا ہے معقولات مشروبات آنکھوں کی زنا آنکھوں کی آنکھوں کی غذا مبصرات دیکھنا ہے اور اسی طرح اسی طرح کان کی غذا سننا ہے دل کی غذا محبت ہے حکیم علمت فرماتے دل کی غذا محبت ہے اور اگر محبوب ناقص ہوگا تو غذا بھی ناقص ہوگی آج ہمارے محابیب جتنے بھی ہیں حضرت والا یہ جمع فرماتے تھے محبوب کی جمع محابیب جتنے بھی ہیں یہ اکثر ناقص ہیں کوئی کاروبار سے محبت کر رہا ہے کوئی یار سے محبت کر رہا ہے کوئی کار سے محبت کر رہا ہے سب محبتیں غیر ہیں ایک اللہ کی محبت اگر مل گئی محبوب کامل محبوب کامل غذا کامل اب دل کی غذا جب کامل ہے دل مضبوط ہو جاتا ہے اللہ والوں کا اسی لیے ماحول معاشرے سے ڈرتے نہیں ہیں وہ شیخ سادی فرماتے ہیں اگر گیتی سراسر باد گیرد اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرد اگر ہوا کتنی بھی تیز چلے اللہ والوں کا چراغ بجھا نہیں کرتا ہوا کو چاہیے بندے نے شیر آج سے سولہ سال پہلے تقریباً صنعت والا کو کہ ہوا کو چاہیے کہ اہل دل کے منہ کو نہ آئے یہ وہ دیا ہے کہ طوفان بھی بجھا نہ سکے یہ وہ دیا ہے کہ طوفان بھی بجھا نہ سکے اور ایک زمانے میں نے یہ بھی غزل کے ایک شعر میں کہا تھا کہ وہ رہنے کا اندھیرے میں مجھے شوق نہیں ہے رہنے کا اندھیرے میں مجھے شوق نہیں ہے طوفان میں رکھا ہے دیا سوچ سمجھ کر رہنے کا اندھیرے میں مجھے شوق نہیں ہے طوفان میں رکھا ہے دیا سوچ سمجھ کر طوفان میں ہم واقعی ایک طوفان سے ہمارا مقابلہ ہے یہ بے دینی کا طوفان ہے آپ جہاں جائیے کوئی تو بچنے کی کوشش کر رہا ہے اس پہ اس کو گناہ پہ مجبور کیا جا رہا ہے ارے ابھی سے تم ملا بن گئے ابھی تمہاری عمر کہاں ہوئی لو عمر سے پہلے ہی داڑھی آ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ہمارے ایک دوست ایف ایریا میں تھا اس کے پھپھو نے کہا ارے فلانے تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی تو ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی ہے سترہ اٹھارہ سال کا تھا داڑھی اس کی بھر کے آئی تھی تو اس نے کہا پھپو عمر سے پہلے بھی کسی کی داڑھی آئی ہے آٹھ سال دس سال کے بچے کی داڑھی نہیں آتی تو جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے اور اس کو پھر استاب قدمی نصیب ہوتی ہے ورنہ کہتے ہیں ہمارے ابا منع کرتے ہیں اما منع کرتے ہیں ابا اما کے منع کرنے سے گنا کرنا جائز نہیں ہو جائے گا لہذا جب یہ محبت حاصل ہو جائے گی تو آدمی اس ماحول معاشرے سے گھبرائے گا نہیں بلکہ ان پہ شعر پڑے گا حضرت والا فرماتے شیر سنا دو اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مجھتا نہ بنا دے یہ محبت جو ابھی زبان پر ہے اگر دل میں اتر جائے گی تو حال وہی ہو جائے گا جو اللہ والوں کا حال ہوتا ہے اللہ والے سے پوچھا گیا متا عرفت اللہ آپ نے کب اللہ تعالی کو پہچانا اللہ والے مجذوب نے جواب دیا منزو سمونی مجنون جب لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا میں سمجھ گیا کہ میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگا ہوں کچھ نہ کچھ پہچاننے جبھی تو لوگ ہمیں ہمیں میخانے والے اس لیے دیوانہ کہتے کہتے ہیں ہیں کہ ہم جو بات بھی بے باکانہ کہتے ہیں اس لیے دیوانہ کہتے ہیں ہمیں میخانے والے اس لیے دیوانہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات بھی کہتے ہیں بے باکانہ کہتے ہیں حقیقت حقیقت رہے گی حقیقت حقائق کے چھپانے سے آنکھوں کے بند کرنے سے آنکھوں کے بند کرنے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا آج ہم نے آنکھوں کو بند کر لیا کوئی اگر موت کا ذکر بھی کرے ارے صاحب ایسی باتیں بد شگونی کی باتیں مت کیا کرو موت کا ذکر ایک بڑیا دوسری سے کہہ رہی تھی حضرت والا فرماتے تھے کہ آج میری بہو مجھے کہہ رہی تھی تو یوں یوں ہو جائے موت کا نام نہیں لیا اس نے کہیں موت آئی نہ جائے حالانکہ ذکر کرنا چاہیے فرما اکثر ذکر حاضم اللذات اکثر ذکر کیا کرو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کا ذکر اکثر کیا کرو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا من دان نفس الموت وہ وہ عقل مند ہے کہ جو اپنے کو زیر کرے متی اور فرما بردار کرے آج ہم فرما بردار ہیں حضرت والا فرماتے تھے رحم اللہ تعالی کہ نفس ایک سواری ہے اور روح اس پر سوار ہے نفس ہمارے اندر ہے نا کل میں اپنی مسجد میں عرض کر رہا تھا کہ نفس ایک تو دشمن بھی ہے اور کہتے ہیں نادان دوست برا ہوتا ہے یہ نادان دوست ہی نہیں نادان بھی ہے دشمن بھی ہے یہ بچہ تو ہے یعنی بچے کی طرح فرمائشیں کرتا ہے جو اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ایک تو نادان دوست بھی برا ہوتا ہے نادان دوست کون ہوتا ہے حضرت والا نے اس پہ قصہ سنایا تھا ڈاکٹر قرار صاحب مرچ مسالے لگا کے اس پہ یہ قصہ سناتے تھے کہ وہ اس نے اپنا خادم رکھ لیا ریچ کو سدھایا بھالو ہوتا ہے نا بھالو ریچ اس کو سدھایا کیونکہ اس زمانے میں پنکھا ونکھا تو تھا نہیں لہذا پنکھا جلتا رہتا تھا وہ جب وہ قلولا کرتا تھا سوتا تھا تو ریچھ پنکھا جلتا رہتا تھا دن میں قلولا کر رہا ہے وہ ریچھ پنکھا جل رہا اب ایک دن کیا ہوا کہ مکھیاں تو ہوتی تھیں اس زمانے میں بھی تھیں اور اب بھی ہیں لہذا وہ مکھی آ کے بار بار اس کے ناک پر بیٹھ رہی ریچھ نے بہت ہٹایا بار بار جب نہیں ہٹی وہ بار بار آ کے بیٹھنے لگی اس کو غصہ آیا باہر سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے لایا طاقت تو بہت تھی نا عقل نہیں تھی بڑا سا پتھر اٹھا کے لایا جیسی مکھی بیٹھی زور سے مارا مکھی تو اڑ گئی صاحب بہادر انتقال فرما گئے تو یہ نادان کی دوستی ہے جب نادان کی دوستی یہ حال کرے نادان کی دشمنی کیا حال کرے تو نفس کو ہم نے نفس کے ہم متی اور فرما بردار بنے ہوئے نفس کہتا ہے ادھر دیکھو مزہ آئے گا ٹی وی ڈرامے میں سیریل چل رہا ہے خط لکھا حضرت والا کو فیروز بھائی کا بیان ہے خط آیا حضرت والا کے پاس کہ یہ ڈرامہ سیریل چل رہا ہے اس کی اجازت دے دیں اس کے بعد ٹی وی چھوڑ دیں گے ہم بتائیے اس کی اجازت بھی چاہ رہی ہے اس کی اجازت بھی مانگی جا رہی ہے ارے بھائی کرنا ہے تو کم از کم گنا کو گنا سمجھو اور جس نے آج چھوڑا آج ارادہ کیا وہی کامیاب رہے گا جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں چالیس پچاس ساٹھ سگریٹ پیتے ہیں چین اسموکر ہوتے ہیں تو وہ وہ چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں اچھا بیس کر دیں گے یا دس کر دیں گے پانچ کر دیں گے پھر بڑھ جاتا ہے اور جس نے یک لخت چھوڑا ایسے آدمی کو میں نے دیکھا ہے جو واقعی کئی کئی پیکٹ دن میں پی جاتا تھا حضرت نے فرمایا چھوڑ دو یہ بہت بری عادت یکسر چھوڑ دیا انہوں نے کچھ عرصے مشکل میں رہے لیکن بالکل عادت چھوٹ گئی تو ارادہ کرنے سے ہوتا ہے دل کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادے میں بڑی قوت رکھی ربر بینڈ کی طرح ہے ہے تو چھوٹا سا اگر جس کو کھینچیں تو مٹھائی کے ڈبے پہ اسی کو لگایا جاتا ہے اتنا چھوٹا سا ہے اس کو کھینچیں تو صحیح ہماری صلاحیتیں ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں کہاں کہاں سے گاؤں کے لوگ آتے ہیں ایک بڑے عالم نے بیان فرمایا کہ ایک ہمارے مدرسے میں جو طالب علم ہے اس کو الف پڑھنا نہیں آتا تو پڑھتا الف کہتے ہیں الف کہتے ہیں الف آج وہ عالم ہے ماشاء اللہ پورا بخاری شریف پڑھ چکا ہے تو اس محنت کرنے سے یہ ذہانت بھی ابھرتی ہے ہم نے محنت چھوڑ دیا اپنی قوتوں کو ضائع کر دیا گاڑی کو چھوڑ دیجئے دو چار دن نہیں دو چار ہفتے پھر دو چار مہینے پھر دھکے سے اسٹارٹ شاید ہو اور اگر سال دو سال رہ جائے تو دھکے سے بھی اسٹارٹ نہ ہو موٹر میکینک ہی آ کے اس میں کچھ کام کر سکتا ہے دھکے سے چل کے بھی نہیں جائے گی ہم نے برسوں اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا کیا ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں کیا ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم نگاہوں کی حفاظت کریں جب ایک اہل علم نے پوچھا کہ ملمت سے کہ نظر ڈالنے کی تو ہمت ہوتی ہے ہٹانے کی نہیں ہوتی فرمایا آپ اہل علم ہو کر ایسی بات کرتے ہیں قوت زدین سے متعلق ہوتی ہے قوت زدین سے متعلق ہوتی ہے کہ جس جو کام آدمی کر سکتا ہے وہ نہیں بھی کر سکتا ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ہاتھ گرا بھی سکتا ہے جس کا ہاتھ گرا رہے اٹھا نہ سکے قوت نہیں ہے تو جو کام آدمی کر سکتا ہے وہ نہیں بھی کر سکتا لہذا جب آپ نگاہ ڈال سکتے ہیں تو نگاہ ہٹا بھی سکتے ہیں ابھی کوئی انسپیکٹر آپ کے ساتھ ہو پولیس اور کہ ذرا دیکھو تم بڑے پرانے نظر باز ہو دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہو پھر آدمی گھوڑے کی طرح لگام لگا لے گا یوں کر کے کہ کہیں اس کو بدگمانی نہ ہو جائے اور پستول نہ چلا دے ظالم لوگوں کا خوف تو ایسا اور اللہ کا خوف حضرت والا فرماتے تھے ایک ایک ایسی مخلوق سے جو بالکل بے بس ہے اتنا ڈرتے ہو کہ لوگوں کے سامنے گنا نہیں کرتے ایک ایسی ذات سے جو قادر مطلق ہے نہ تنہائیوں میں اس کو ناراض کرتے ہو اسی لیے جلوت میں بچنا تو آسان ہے خلوت میں بچنا اصل کارنامہ ہے اسی لیے جن کو خلوت یعنی تنہائی میں بچنا مشکل ہو وہ بلا وجہ تنہائی میں نہ رہیں وہ دوستوں میں نیک دوستوں میں رہیں اللہ والوں میں رہیں ہر آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے ہر آدمی کی بیماری مختلف ہوتی ہے کھانسی نزلہ ہے ڈاکٹر کے پاس گئے دوا لے لی بس دو دن کی دوا لی صحیح ہو گیا لیکن بعضوں کا مرض پرانا ہو جاتا ہے اب وہ دو دن کی دوا سے کام چلے گا وہ کہے گا بھائی آپ کو تو ایڈمٹ ہونا پڑے گا اچھا ایڈمٹ مجھے مجھے تو آفس جانا ہے صبح آفس جائیں پھر جان کی ذمہ داری نہیں لہذا پھر وہ چھٹی لیتا ہے آفس سے نوکری رہے یا جائے بھاڑ میں زندگی ہے جان ہے تو جہان ہے پیارے پھر وہ چالیس دن جتنے دن وہ کہتا ہے اس کے اسپتال میں رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے اور اسپتال میں جب رہ کر صحیح ہوتا ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ تجربے کار ڈاکٹر صاحب ہیں سرکاری ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں ان سے پوچھیے کسی کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا مریض کو کہ تم چار مہینے تین مہینے رہے ہمارے ہاسپٹل جاؤ تم اب ڈگری لے لو علاج کر سکتے ہو کوئی ڈاکٹر یہ ڈگری نہیں دے سکتا لیکن اللہ والوں کی خانقاہوں میں آ کر جو اپنی روحانی امراض کا علاج کرتا ہے نہ صرف وہ کہ وہ صحیح ہوتا ہے وہ دوسروں کا علاج بھی کر سکتا ہے پھر بازوں کو یہ لکھ کے دیا جاتا ہے اب آپ دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن وہ کہ جو توجہ سے اپنا علاج کرے وہ نہیں کہ ڈاکٹر ادھر گیا اور ادھر بد پرہیزی کے لیے نکال لیا جو چیز اس کا عادی تھا وہ فوراً نکال لیا نے فرمایا کہ گلشن میں رہنے والا چمن میں رہنے والا اگر بدبو کا عادی ہے اور ڈبیا جیب میں رکھتا ہے اور اور پخانہ سونگتا ہے تو اس کا علاج کون کر سکتا ہے خانقاہوں میں بھی رہنا پڑے گا لیکن اللہ والوں کے کی ماننی پڑے گی جو مانے گا وہ پائے گا اور جو اپنی چلائے گا کہ نہیں صاحب ہمیں تو کچھ نہ کچھ نفس کی لذت تو یہ نفس جو ہے میں نے جیسے عرض کر رہا تھا والا نے فرمایا کہ یہ سواری ہے ہم سوار ہیں اس پر اب سواری ہے گھوڑا ہے گھوڑا کہاں عقل مند ہے دوڑا چلا جا رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے جو ہے گھاس ہے حالانکہ وہ کھائی ہے ہری ہری سوج رہی ہے اس کو کیونکہ کھائی ہری ہری سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی تو وہ کائی اور کھائی ہے کائی ہے وہ پانی جمے ہوئے کو کائی کہتے ہیں اور گہرائی والے کو کھائی کہتے ہیں تو گھوڑا تو نہ سمجھ وہ اس کو دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بہترین گھاس اب سوار کہے چلو بھائی جانے دو بےچارا جانور ہے سوار کو معلوم ہے جانور تو جائے گا انسان بھی جائے گا دو سو فٹ نیچے تکا بوٹی ہو جائے گی پھر لہذا اس کے لگام کھینچتا ہے حضرت والا فرماتے تھے نفس کی لگام کھینچو ورنہ یہ دو کے گڑھے کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے یہ نفس یہ نادان دوست دو نادان دشمن اعدا ادو کفی جم بیک ہم نہ سمجھے کہ ہمارا دوست ہے ہمیں بڑے اچھے اچھے تقاضے کرتا ہے ہمیں فلمیں دکھاتا ہے ایسے تقاضے کرتا ہے کہ چار آدمی کے سامنے آدمی بتا نہیں سکتا حضرت والا شیر پڑھتے تھے کہ ہم ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے شاعر کو لوگوں نے پکڑ لیا بتاؤ بھائی تمہارا مدعا کیا ہے تم کیا چاہتے ہو اس وقت غیرت کا زمانہ تھا منہ چھپا کے چلا گیا نہیں بتا سکتے آج کی بے غیرتی نہیں تھی آج سب کھلے عام بتا بھی دیتے ہیں لہذا بتا نہیں سکتا جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے گندے تقاضوں کو فدا کرنے سے ایسے پاک مولا ملتے ہیں حضرت والا فرماتے تھے جماد چند دادم دادم خریدم خریدم جماد چند بحمد خریدم کنکڑ پتھر پھینک کر ہمیں ہمیں ایک کروڑ کا موتی مل گیا بتائیے آدمی اس کا شکر ادا کرے گا نہیں کرے گا اب جا رہے تھے کنکڑ پتھر جیب میں بھر کے اب سمجھ آدمی جیسے بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ کچھ کنچے کچھ پتھر وغیرہ رکھ لیا کوئی بڑا آیا اس نے نکالو کیا جیب یہ لو ایک کروڑ کا موتی بچہ ہوگا تو وہ تو روئے گا اس پہ لیکن بڑا ہوگا تو وہ خوش ہو جائے گا تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا موتی ملتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے اس لیے میمات فرماتے جما دے چند دادم کنکڑ پتھر لے لیا مجھ سے جماد چند دادم جاں خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت بہت سستا پایا کہ چند تقاضے گندے تقاضے فدا کر دیے بتائیے بدنگاہی اچھا تقاضا ہے ماں باپ سے گستاخی کرنا اچھا عمل ہے غصہ کرنا بیوی کی پٹائی کرنا کوئی اچھا عمل ہے اول فول بکنا کوئی اچھا یہ سب گندے تقاضوں کو فدا کرنا ہے فنا کرنا ہے ملے گا کون پاک مولا ملے گا ہمیشہ کی جنت ملے گی تقاضے ایسے گندے کہ جس پر عمل کرنے سے بھی بدنامی ہی بدنامی ہے بدنامی ہی بدنامی پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی سید تھے لیکن اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں کیسے پوچھے گا کوئی جب دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظریں رکھے گا کوئی تو کیسے اس کو پوچھے گا جوتے لگائے گا عشق کا علاج جوتا نے فرمایا جنگ اخبار میں یہ خبر آ چکی ہے کہ صدر امپریس مارکیٹ میں ایک آدمی نماز کتنے بجے اچھا یہاں بھی واہ واہ ماشاء اللہ تو امپریس مارکیٹ میں ایک اور امپریس مارکیٹ سے حضرت کا پرانا لطیفہ یاد آیا کہ امپریس مارکیٹ میں الو بک رہا تھا الو الو بک رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا یہ بات حضرت والا اس پر فرماتے تھے کہ اگر کوئی کہے الو کہیں کے تو اس کو اتنا ہی کہنا جائز ہے تو الو ہے ٹھیک ہے اتنا کہنا بدلا لینا اتنا جائز ہے لیکن عام طور پہ انسانی فطرت ہے وہ بدلا اس کے مقدار کے برابر نہیں لیتا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے وہ کہتا میں الو تو الو کا پٹھا تو الو کا پٹھا سمراد ابا تک پہنچ گیا یہ لہذا حضرت والا فرماتے تھے وہ الو بک رہا تھا تو بڑا الو جو تھا بڈھا والا وہ تو تھا وہ تو وہ دس روپے کا مل رہا تھا چھوٹا تھا جو بچہ تھا اس کا پٹھا وہ بیس روپے کا تو کسی نے کہا تم کیسے ظالم آدمی ہو اتنا بڑا اس کو دس روپے کا یہ چھوٹا والا اس کو بیس روپے کا بیچ رہے ہو اس نے کہا جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ الو پہ گزارا نہیں کرتے اکتفا نہیں کرتے بلکہ الو کا پٹھا کہتے ہیں یہ پٹھا ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے اور آپ کا بھی بچہ لیں وہ مہنگا ہوگا بڑا توتا جو بڈھا توتا ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے تو اس لیے اس لیے حضرت والا یہ سناتے تھے کسی پر ظلم نہ کرو بدلہ نہ لو بہتر ہے مظلوم بن جاؤ اگر ہم مظلوم بنیں گے اس کی نیکیاں ہمیں ملیں گی اگر ہم ظالم بنیں گے ہماری نیکیاں اس کو ملیں گی پھر بتائیے اس دن کیا کام آئے گا کتنے لوگ ہم امال تو کر رہے ہیں لیکن اس کو بچانے کی فکر نہیں ہے تو امپریس مارکیٹ میں ایک آدمی نے ایک لڑکے نوجوان نے کسی کو چھیڑ دیا اور یہ مرض ایسا ہے کہ نوجوانی میں اگر نہ چھوڑے آدمی تو بڑھاپے تک رہتا ہے لہذا جب چھیڑ دیا تو لوگوں نے نے اس کی کی کی پٹائی پٹائی اتنی جوتے لگائے یہاں تک کہ ایک آدمی کہا جو مصروف تھا کہ میری طرف سے بھی دو جوتے لگاؤ میں ذرا مصروف ہوں تاکہ میں ثواب سے محروم نہ رہوں بندے نے کیا کہ انہی کو دیتا ہے انہی کو دیتا ہے عزت وہ رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں ہماری قسمت ہے ہمارا اختیار ہے صرف قسمت نہیں ہے قسمت بھی انسان خود بناتا ہے ہمارا اختیار ہے جوتے لگوا لیں یا جوتے اٹھوا لیں تو اس لیے یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں یہ صرف یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کو عمل میں لا کے دیکھیں اس مٹھائی کو کھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو مٹھائی ہے حضرت والا فرماتے اس کو چکھ کے دیکھو پھر پتا چلے گا پھر پتا چلے گا از لب نادیدہ بوسا رسید سجدے میں جائیں کبھی اس تصور سے ہم سجدہ تو کرتے ہیں فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں جلدی جلدی پڑھ لیا بس جلدی جانا ہے اصل میں بہت سارے کام ہیں وہ کام ضروری ہیں یہی کام ایسے ہی ہے بس اگر اس کو ہم دل لگا کے پڑھیں سبحانہ ربی العلی پاک ہے عالی شان ہے ہمارا پالنے والا قدم الرحمان سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے گویا کے رحمان کے قدموں میں اس تصور سے والا فرماتے تھے عام لوگوں کا جسم سجدہ کرتا ہے اللہ والوں کی روح بھی سجدہ کرتی اللہ والوں کی روح بھی سجدہ کرتی محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے اسی کا ترجمہ ہے ہمارے بھائی صاحب طائف صاحب کا شعر محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے اور تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے ہیں اب اور طرح کے جو ایسا کہے پہلے ایسے ویسے تھے اب بڑے ملا بن گئے اس کو یہ شعر سنا دیں کہ خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے مت کرے تحقیر کوئی میر کی رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے لہذا یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت والا کہ خزائن قرآن اور خزان حدیث دو ایسی کتابیں جو عظیم الشان ہیں علماء کے لیے بھی صوفیہ کے لیے بھی تو اس کو میں فجر میں سنا رہا ہوں خزان القرآن ختم ہو چکی ہے خزان قرآن خزائن حدیث چل رہی اس میں حضرت والا کا یہ ملفوظ میں نے دیکھا کہ فرمایا کہ ایک ایک عقیدہ غلط بن گیا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ال دین پر عمل کرنے کا مزہ اور اس کا سارا انعام صرف آخرت میں ملے گا فرمائیے نصوص قرآن و حدیث کے خلاف ہے صرف آخرت میں نہیں ملے گا دنیا ہی سے شروع ہو جائے گا من عمل صالحا من ذکر او انسا کیا ہے بتائیے فہو مؤمن شرط یہ ہے کہ ایمان والا جو بھی نیک عمل لائے گا مرد ہو یا عورت فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اس کو ضرور بالضرور نون سقنون سبا نون ثقیلہ ہے تاکید کا ہے ہم اس کو ضرور بے ضرور حیات طیبہ حکیم الامت اس کا ترجمہ فرماتے پر لطف حیات دیں گے دنیا میں بھی پر لطف حیات کا مطلب کیا بیس تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جائے پر لطف حیات ہے پریشان پھر رہا ہے بےچارا نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے غیب سے غیب سے انتظام فرمائیں گے جو ساری تقوا کا اصل میں آج ہم نے تقوا کی تا کو بھی نہیں سمجھا بس زیادہ پڑھنے کو تقوا سمجھتے دوسری جگہ دیکھیے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل سيجعل لهم لهم الرحمن ودا اللہ تعالیٰ محبوب کر دیں گے لوگ اس سے محبت کریں گے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اللہ والوں کو دیکھیے کتنی کتنی گاڑیاں رہتی تھیں کہ حضرت والا ہماری گاڑی میں تشریف فرما ہو جائیں اللہ والوں کو سب کیوں اتنا کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت اللہ تعالی کے ساتھ ہوتی ہم بھی اگر صحیح معنوں میں اللہ والے بن جائیں فرمایا ولی من خوف مقام اور جنتان ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں یعنی کہ نیک عمل کرتے ہیں کھڑے ہونے سے ڈرا یعنی نیک عمل کیا گنا سے بچا جنتان اس کو دو جنتیں ملیں گی حضرت علی قاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت فی دنیا بال حضور مولا ایک جنت دنیا میں ملے گی اللہ تعالی کی مائیت کی حضرت والا اسی کو فرماتے ہیں مانا کہ یہ وہی حال ہے کہ مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے عارف ہے حالانکہ پہلے اختر فرمایا تھا مجھے یاد ہے پھر عام کر دیا عارف کہ اختر سے کوئی دعویٰ نہ سمجھے اور عارف میں سب آگے عارف میں سب آگے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے جس کے دل میں حوروں کو جس نے پیدا کیا حسن کی بھیگ دی سورج اور چاند کو جس نے روشنی کی بھیگ دی گنوں میں جو مٹھاس پیدا کرتا ہے جب وہ دل میں آئے گا تو دل کے مزے کا کیا عالم ہوگا ابھی سمجھ میں شاید نہ آئے ہمارے کیونکہ نہ بالغ کو شادی کی لذت سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کے لیے بلوغ ضروری ہے اور بلوغ کے لیے اہل بلوغ کی صحبت ضروری ہے بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہے گا تو ہمیشہ بچہ ہی رہے گا عورتوں کے ساتھ رہے گا تو وہ نسوانی حرکتیں کرے گا لہٰذا جب بالغوں کے ساتھ رہے گا تو وہ پھر بالغ ہوگا اللہ والوں میں جب ہم رہیں گے پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پتا چلے گا ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم کیا چیز ہے یہ ہمیں سمجھ میں ابھی میں بھی نقل کر رہا ہوں نقل ارشادات مرشد می کنم میں بھی اپنے شیخ کے ارشادات کی نقل کر رہا ہوں لیکن کیونکہ میں نے دیکھا ہے آئین الیقین تو مجھے بھی حاصل ہے حق الیقین اگرچہ حاصل نہیں ہے لیکن آئین الیقین تو مجھے بھی ہے کہ حضرت والا اللہ تعالیٰ کا نام کس محبت سے لیتے تھے کس محبت سے اللہ جب فرماتے تھے ایک آنسو آ کے یہاں پر اس نے سیٹ بنا لی تھی بندے نے عرض کیا تھا کی شان اور محبت میں کہ رخسار کا مسکن اسے محبوب ہے گویا رخسار کا مسکن اسے محبوب ہے گویا جو اشک کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا جو اشک کا موتی ہے ڈھلکتا ہی رہے گا حضرت والا پھر اس کو یوں کر کے پوچھ لیتے تھے پھر فرمایا میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ جو آنسو گرتا تھا اس کو یوں کر کے پوچھ لیتے تھے اور میرے شیخ نے فرمایا میرے شیخ حکیم الامت بھی ایسا کرتے تھے اور حکیم الامت نے بیان فرمایا کہ حاجی صاحب بھی ایسا کرتے تھے یہ وراثت چلی آ رہی اس طرح تاکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے جب آنسو نکل آئے کوشش کریں رونے کی ابکو فعلم تب کو فتبا کو اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو وہ سے کہتے رونا نہیں آتا آئے گا رونے والوں میں رہیں سونا سونے کے لیے سونے والوں میں رہتا ہے آدمی رونے کے لیے رونے والوں میں رہے بازار میں نیند نہیں آتی اس کے لیے گھر جاتا ہے رات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائی تاکہ تاکہ سب پر جو ہے وہ نیند تاری ہو جائے آرام ہو وجال لباسا تو جیسوں میں رہے گا رونے والوں میں رہے گا رونا آ جائے گا اب کو رو حکم ہے فعلم تب کو تب کو فتبا کو اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لو بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب اہل کرم دیکھتے لیکن ہو سکتا ہے کہ رونا آ بھی جائے ذرا سا مراقبہ تو کریں کہ اللہ ہم تو اس موم بتی میں موم بتی کی آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے اگر جہنم میں خدا نخواستہ جانا ہوا تو ہمارا کیا حشر ہوگا کبھی تنہائی میں سوچیں تو صحیح ہم ساری پلاننگ تو کرتے ہیں کہ شادی بھی فلاں سے کریں گے اولاد ہوگی تو اس کو وہاں پڑھائیں گے اور پھر باپ باپ بنیں گے دادا بنیں گے یہ سارے یہ ساری جو ہیں مہوم چیزیں ہیں اور مر کے اللہ کے پاس جانا یقینی چیز ہے تو جو یقینی چیز ہے اس کو ہم نہیں سوچتے جو غیر یقینی ہے کتنے لوگ آرزویں دل میں رکھتے ہوئے چلے جاتے دنیا سے چلے گئے شادی مقرر سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں ملا مہلت نہیں ملی لہذا کوشش کریں اور شاعر کہتا ہے کہ سنا ہے سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے اگر سچ ہے تو پھر اگر سچ ہے تو پھر اگر سچ ہے تو چشمے کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں دریا نکلتے ہیں پتھر سے لہذا اللہ وال اگر آدمی رونے والوں کے ساتھ رہے گا دل رقیق ہو جائے گا نرم ہو جائے گا پھر رونا بھی آئے گا اور جب اللہ والوں کو رونا آتا ہے تو جس طرح دنیا کا ابر اور بادل برستا ہے تو زمین کے چمن میں باہر آ جاتی ہے جب آنکھیں برستی ہیں تو دل کے چمن میں باہر آ جاتی اس لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں حاجی صاحب رحم اللہ تعالیٰ قریب ہو جاؤ آرام سے بیٹھے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ تعالی اس طرح روتے تھے کہ ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے شیر پڑتے رہے رات بھر اے خدا اے خدا بندہ را رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن اے اللہ میں اگرچہ آپ اس بندے کو رسوا نہ فرمائیے اگرچہ میں اسی قابل ہوں کہ مجھے رسوا کیا جائے روتے رہے اور اتنے ایسی آواز تھی کہ ہنڈیا کی طرح اور فرمائے ہم سے سننے والوں کے کلیجے پھٹتے تھے لہذا کام تو رونے سے بنتا ہے اگر وہ چیزیں حاصل نہیں اللہ تعالیٰ سے روئیں یا اللہ مجھے مجھے معلوم ہے مورومی فرماتے ہیں دست ماں چو پائے مارا می خورد میرا ہاتھ خود میرے پیر کو کھا رہا ہے ہم اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے اسی شاخ پہ کلاڑی مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں غیروں سے دل لگا رہے ہیں قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے جانا قبرستان ہے دیکھ رہے ہم دنیا کی طرف پھر بتائیے حادثہ ہوگا یا نہیں ہوگا حادثہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک کچھ تیاری نہیں اچانک بلاوا آ جاتا ہے لہذا اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے شاعر کہتا ہے بہت پہلے ہمارے گھر میں مشاعرہ تھا اورنگی ٹاؤن میں وہاں ایک شاعر نے شیر پڑا کہ زندگی میری سمجھتے ہیں جسے اہل جہاں ایک امانت ہے جو کب سے میری تحویل میں ہے یہ الگ بات کہ اب تک میں سمجھ ہی نہ سکا کوئی مقصد تو یقیناً میری تشکیل میں ہے تشکیل ہوتی ہے نا تبلیغی جماعت میں تشکیل ہوئی کہ جا کے دعوت دو وہ چلا گیا وہ مال خریدنے کہیں تشکیل کا حق ادا کیا خلق نہ لا ترجعون تم نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ ہمیں تم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ایسے پیدا کر کے چھوڑ دیا نہیں نہیں تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے تم میں الیہ ترجعون ان نہ رب کا لبل میرسعد تمہارا رب تمہاری گھات میں مرسد کی جمع ہے مرساد ایسی جگہ جہاں کوئی آدمی تاک میں بیٹھے اور فوراً جو ہے اس کو پکڑ لے تو یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے بندے آئیں گے پھر ہم پوچھیں گے ہم سمجھتے ہیں بس صاحب کوئی خاص معاملہ نہیں بس تمہیں بتائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اکبر نے کہا تمہیں بتائیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا ہم نے سمجھا بس یہی حقیقت ہے الحمد للہ حضرت والا فرماتے تھے یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی تو اللہ ڈرانے سے زیادہ حضرت والا نے شوق دلایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت حاصل کر لو پھر یہ سب مشکلات نہیں رہیں گی بلکہ خود آسان ہو جائے گا محبت کا راستہ بہت آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے اقبال جیسا شاعر کہتا ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسما کو بے کراں سمجھا تھا میں ہم سمجھتے تھے بہت مشکل ہے اللہ تک پہنچنا لیکن جب عشق حاصل ہو گیا تو ایک جست نے ایک چھلانگ نے پہنچا دیا عشق کیسے حاصل ہوگا کچھ قربانی دینی پڑے گی محابیب مجازی کو منانے کے لیے کتنی قربانی دی جاتی ہے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے کوچے جانا کے چکر میں جگر اچھی خاصی لیفٹ رائٹ ہو گئی وہاں جانے میں لیفٹ رائٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی خرچہ بھی ہوتا ہے تب کوئی جو ہے وہ رام ہوتا ہے پھر رام رام کرتا ہے حضرت تعالیٰ فرماتے تھے کہ رام نارائن کو ڈیزائن یہ ڈیزائن ہے یہ رام نارائن کی طرح ہیں بت ہیں اور ان ڈیزائنوں کو ریزائن کرو اور ڈیزائنر پر اپنی جان دو یہ ڈیزائن ہے طرح طرح کے ڈیزائن ہیں ڈیزائنوں کو ریزائن دو اور اور خالق ڈیزائن یعنی ڈیزائنر پر جان دو جس نے یہ سارا حسن پیدا کیا حسن پیدا کر کے منع بھی کر دیا کہ دیکھو ان کی طرف مت دیکھو جو جائز ہیں حلال ہیں وہ تو صحیح حلال ہے لیکن ناجائز سے جو بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اپنا ایسی محبت کا ایسا ایسا مزہ چکھائیں گے حضرت والا شعر پڑھتے تھے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے لہذا اس چیز کو کوشش کریں کہ ہم چکھیں ایسے لوگوں کے پاس رہیں کہ ان سے بتائیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سکھا دیجیے ایسی محبت ہے کہ سلطان ابراہیم ابن ادم نے سلطنت چھوڑ دی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آئے دو سو درم کا لباس پہنتے تھے مدینہ شریف میں جب آئے تو ٹاٹ کا بوریا جو ہے لپیٹا ہوا تھا آپ علیہ السلاۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے دیکھ کر کیا چیز تھی جو اتنی دور سے کھینچ کر لائی بیوی بچے سب چھوڑ کر آ گئے کوئی کچھ تو ملتا ہے اللہ کی محبت میں حضرت بلال بلند آواز سے آہد آہد کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ اثر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ مزہ ہے کہ مار کھا کے بھی جو ہے آدمی وہ اس کو مزہ آتا رہتا ہے ہمیں کون سی مار اور پٹائی ہو رہی ہے کون کہے اللہ کا شکر ہے آج مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کے ملک میں لوگ داد دیتے ہیں لوگ مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کی درخواست ماشاء اللہ اب اب ہمارے لیے بھی دعا کرنا بھائی ہم بھی اللہ والے ہو جائیں کم لوگ ہیں چند بے وقوف ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں تو بے وقوفوں کے مذاق اڑانے سے شرمائے اور گھبرائے نہیں اللہ کا راستہ ایسا ہے کہ وہی بے وقوف لوگ آ کے پھر دعا کی درخواست کریں گے انشاءاللہ دعا کی درخواست کریں گے حضرت والا نے جو فرمایا اس نوجوان نے بتایا آ کے کہ آج میرے افسر نے مجھ سے دعا کی درخواست کی اور کہا میں تمہیں دن میں چھٹی دے رہا ہوں رات میں تم جا کے میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا پہلے اس نے مذاق اڑایا تھا اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے دین پر جو انشاءاللہ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالی اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے بلکہ اپنی محبت کا وہ مزہ چکھائیں گے کہ خود بھی محبت کا مزہ لے گا اور دوسروں تک بھی وہ مزہ پہنچائے گا ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمہ ہوں گے اس کی خوشبو سے مسلمہ بھی مسلمہ ہوں گے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جس دین پر صحابہ اکرام قربان ہوئے جس دین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا دندان مبارک شہید ہوئے ہم کہتے ہیں ہم تو ہماری تو بس بخش ہو جائے گی اتنا کافی ہے صحابہ بھی اگر اس بخش کے آسرے پہ رہتے تو صحابہ تو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ پا چکے تھے ہم تک ایمان پہنچتا اپنی اولاد کو نیک بنانا اور قیامت تک کے لیے محنت کرنا کیا ہمارے ذمے نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر اور سمجھ نصیب فرمائے الحمد رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے ہمارے آنے کو سولہ آنا بنا دیجئے یا اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجئے اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک ہم میں سے ہر ایک کو پہنچا دیجئے یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے یا اللہ اپنی وہ محبت کی لذت کی مٹھاس ہمیں بھی چکھا دیجیے جب آپ اپنے اولیا کو عطا فرماتے ہیں یا اللہ یہ بات ہم نے صرف سنی ہے اور اللہ کا شکر ہے آپ کے اولیا کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہو چلا ہے کہ واقعی آپ کے نام میں لذت ہے جب آپ کے نام میں اتنی لذت ہے اسم کا یہ معاملہ ہے تو مسمہ کیسا ہوگا یا اللہ آپ ہمیں اپنی قربت اور معیت بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ میں روحانی بالغ فرما دیجئے اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے ہماری مستورات کو بھی یا اللہ اللہ والی رابع وقت بنا دیجئے ہمارے مردوں کو جنید وقت بنا دیجئے یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے ہمارے بہت سے دوست احباب مسلمان مرد عورتیں اور بچے بوڑھے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے حضرت میر صاحب العالیہ کو بھی صحت یاب فرما دیجئے مکمل شفا یابی نصیب فرما دیجئے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرما دیجئے ہمارے جو والدین عزیز اقربا دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے اور ہمیں بھی جانا ہے یقیناً آپ کو منہ دکھانا ہے یا اللہ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس آئیں ہمارے ظاہر و باطن کو ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجئے یا اللہ بچے نے حفظ کیا حسان کو یا